بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر 老乡。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 كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله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 رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه بعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مزغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري في كتاب الإيمان خطب مسنونہ کے بعد میں نے سورہ شعرا کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اس کے بعد حضرت نعمار ابن بشیر سے مروی ایک روایت جسے امام بخاری کتاب الایمان ملا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے ذہن نشین کر لیں اس دن نہ تو مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے کامیاب وہی ہوگا جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آئے حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بیان فرماتے سنا کیا کہ حلال واضح ہے حرام واضح ہے حلال اور حرام چیزوں کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی ہیں جسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں تو جو شخص شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے گیا وہ سمجھو اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گیا اور جو شخص شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا تو ایسے آدمی کی مثال اس چرواہے کی ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے کنارے کنارے اپنے جانوروں کے اپنے مویشیوں کے ریور کو چرا رہا ہو گمانے غالب یہ ہے کہ یہ جانور اس کھیت میں پڑ سکتے ہیں اور کھیت کو خراب کر سکتے ہیں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کی چراگاہ ہے اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی کی چراگاہیں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں اس کی زمین میں اور یہ بھی جان لو کہ بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹک وہ صحیح رہتا ہے تب تک پورا بدن انسانی صحیح رہتا ہے اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا بدن انسانی خراب ہو کر رہ جاتا ہے غور کریں تو تقاضا فطرت کے مطابق خالق کائنات نے ہر قیمتی اور دلکش اور خوبصورت شے کو مناسب مقام دیا ہے اور اسے مناسب جگہ پر رکھا ہے پھول دیکھیے مناظر فطرت میں ایک حسین اور دلکش ہے اس پھول کو ظالم گلچی کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کی دسترس سے بچانے کے لیے اسے کانٹوں کے پنجروں میں محفوظ کر دیا کہ اگر کوئی آدمی پھول توڑنے چلے تو پہلے کانٹے چپ جائیں گے کانٹوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھولوں کی حفاظت فرمائی یعنی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں وہ کوئی ہری اب اب پتنی انسانی پر غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدن انسانی میں دماغ ایک قیمتی شے بہت ہی اہم بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اللہ تعالی نے اسے مضبوط کھوپڑی کے خول میں رکھ دیا تاکہ آسانی سے کوئی خارجی اثر دماغ تک نہ پہنچے اس سے زیادہ اہم دل کا معاملہ ہے اللہ تعالی نے اس کو نقطے سے سرکمفرنس کی طرف جتنی لکیریں جا رہی ہوں ساری کی ساری لکیریں اگر ہوں تو دائرہ بنتا ہے اگر کوئی لکیر بڑی ہو جائے تو دائرہ نہیں بنتا ایسے ہی اللہ تبارک و نے پوائنٹ کی طرح نقطے کی طرح دائرے کے اس زمین کا مرکز کابت اللہ کو بنایا ہے اور یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے ایک سائنسی حقیقت ہے کہ مکت المکرمہ خانہ کعبہ بالکل دنیا کے بیچ میں ہے این وسط کے اندر ہے اگر نقطے کو نکال دیا جائے تو دائرہ ختم ہو جاتا ہے شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہتا ہے نقطہ نہیں لکیر نہیں دائرہ نہیں پرکار جو نہیں تو کہیں سالیاں نہیں ایک پرکار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی پرکار ہوتا ہے دائرہ بناتا ہے ایسے اس کائنات کی تخلیق کرنے والا اس کائنات کو بنانے والا اللہ تبارک ہوتا ہے اور نقطے کے بعد دائرہ بنتا ہے اگر نقطہ نہ ہو تو کوئی زاویہ نہیں بنتا کوئی دائرہ نہیں بنتا کسی زاویے کے بننے کے لیے اور دائرے کے بننے کے لیے نقطے کا وجود ضروری ہے نقطہ نہ رہے دائرہ دائر ہو جائے ایسے ہی اللہ کا راہل کام ہے اس کی ایک تفصیل مفصرین نے کی ہے جب تک کعبہ ہے تب تک کائنات قائم ہے کعبہ جس دن ڈر جائے گا کعبہ جس دن ختم ہو جائے گا تو جیسے نقطے کے ختم ہونے کے بعد دائرہ ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی کعبہ ختم ہونے کے بعد دائرہ ختم کر دی جائے گی حشر نافذ کر دیا جائے گا ہی پورے بدن انسانی کے اندر دل بالکل بیچوں بیچ اللہ تبارک و تعالی اس کو رکھا ہے اور معمولی عقل والے کو یہ معلوم ہے کہ اگر پورے جسم کا رابطہ دل سے کاٹ دیا جائے تو اگلے لمحے انسانی زندگی کی بقا کی کوئی گارنٹی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی جب تک دل بھارت دل دھڑکنا بند کر دے تو آدمی لاش میں تبدیل ہو جائے گا گویا کہ دل کی بقا جسم کے بقا پر موقوف ہے جب تک دل باقی ہے آدمی کا جسم باقی ہے دل مر جائے تو آدمی مر جاتا ہے اب یہ مرنا دو قسم کا ہوتا ہے ایک تو حقیقت میں مر جاتا ہے حقیقت میں دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے اور ایک دل کے اندر جو دل رہتا ہے وہ مر جائے تو آدمی چلتا تو ہے لیکن اسے چلتی پھرتی لاش کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے یہ حقیقت ہے کہ دل ہی وہ سرچشمے اولی ہے کہ وہیں پر جذبات احساسات خواہشات یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی اصلاح کا اصلی نشانہ کیا تھا لاش کے سوا کچھ نہیں شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے مجھے یہ ڈر ہے دلے زندہ تو نہ مر جائے مجھے یہ ڈر ہے زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے جب تک تو زندہ ہے تب تک میں زندہ ہوں تو مر جائے تو میں مر جاؤں زندگی ختم ہو جائے عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں قلب قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے الٹنا پلٹنا یا الٹا کہتے ہیں یہ اس کا قلب ہے یہ اس کا الٹا ہے تو ایک تو الٹا کے معنی میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کے سینے میں صدر میں الٹا لٹکا ہوا ہے اور اس کی بات حرکتیں آدمی کے دماغ کو بدن کو سکون دیتی اور اس کی بات حرکتیں آدمی کے لیے نقصان دہ ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو آپ کی نگاہ کے سامنے ہوگی جی چاہتا ہے وہ حدیث پیش کر دوں رضی اللہ والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اور چونکہ یہ سینے میں الٹا لٹکا ہوا لہٰذا اس کو قلب کہتے ہیں اور دوسرا مطلب لغوین نے یہ یہ بتایا ہے کہ چونکہ ایک حالت پر نہیں رہتا ابھی دل میں کچھ ہے تو پھر کچھ ہے اس کے بعد کچھ ہے اس کے بعد کچھ ہے شاہی کہتا ہے وہ کلب اللہ کو دل جو کہا جاتا ہے دیا گیا اس وجہ سے کہ وہ پلٹتا رہتا ایک حال پر نہیں رہتا چونکہ ایک حال پر وہ نہیں رہتا بہت سارے واردات اس کے اوپر آتے ہیں اچھے واردات آتے ہیں برے واردات آتے ہیں اچھے جذبات آتے ہیں اچھے احساس آتے ہیں برے جذبات برے احساس آتے ہیں اچھی خواہشات اٹھتی ہے بری خواہشات اٹھتی ہے تو وہ چونکہ ایک حال پر باقی نہیں رہتا اسی وجہ سے اس کو قلب کہا گیا ہے جیسا کہ شاعر نے کہا وہاں کو قلب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی وائیدات مختلف ہوتی ہے جسم کے بائیں طرف سینے میں ایک پسلی سے لے کر پانچویں پسلی تک ہے جبکہ پورے بدن میں چوبیس پسلیاں ان چوبیس پسلیوں میں اوپر سے ایک سے پانچ تک کے درمیان یہ عظیم اور حیرت انگیز اس موجود ہے اور اس کی ایک حرکت انبساتی ہے پھیلتا ہے اور ایک حرکت انتباسی ہے سکڑتا ہے اس کی دو حرکتیں حرکتیں انتباسیہ اور حرکتیں امبساتیا اور پورے بدن کو خون یہی سپلائی کرتا ہے اگر اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی کا دماغ قابو میں نہیں رہتا اسی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے دل کی خرابی کی وجہ سے آدمی کا دماغ قابو میں نہیں رہتا یہ دلیل ہے اس بات کے کہ دماغ عقل کے دماغ یہ دل کے ہیں کہ اگر یہاں کچھ خرابی آ گئی تو دماغ کے اندر خرابی آ جاتی دماغ قابو میں نہیں رہتا اور مزید غور کریں تو آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ انسان کے جسم کے دو سائڈس داہنا سائڈ اور بایا سائڈ اتبا بولتے ہیں ڈاکٹروں کا یہ ریسرچ ہے کہ داہنے سائڈ کے مقابلے میں کمزور ہے انسان کے جسم کا ٹائم

بولتا ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت بولتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اسی وجہ سے یہاں قلب سے مراد وہ لطیف ربانی ہے جو احکامات خداوندی کا مخاطب ہے اور یہ گوشت کا لوتھا اسی رب لطیف ربانی کا محل ہے ورنہ دل تو ہر ایک کے پاس ہے وہی دل مگر بگڑ جائے تو انسان کی پوری سیرت بگڑ جاتی ہے اور اگر وہ سدھر جائے تو انسان کی پوری سیرت سدھر جاتی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں کئی الفاظ استعمال فرمائے ہیں ایک لفظ تو استعمال فرمایا صدر سینا اس کا کیا مطلب ہے یہ ڈھانچہ یہ مکان جس کے اندر دل رہتا ہے تو دل کے مکان کو صدر کہتے ہیں یہ ڈھانچہ یہ کفس پسلیوں کا پسلیوں کا یہ پنجرا صدر ہے صدر کا معنی واضح ہو گیا قلب اسی سینے میں رہتا ہے یہ تو ہوا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور لفظ استعمال فرمایا ہے فواد تو قلب اور فواد میں کیا فرق ہے جیسے اللہ نے فرمایا فواد سے الگ کوئی چیز ہے مفسرین نے بتایا ہے کہ قلب اور فواد میں فرق یہ ہے کہ قلب پورے حصے کو بولتے ہیں اور فواد کہتے ہیں قلب کے اس حصے کو جہاں شدت جذبات پیدا ہوتی اسی وجہ سے فاتل لہم بولا جاتا ہے گوشت بھن گیا اور لہمن فعید کہتے ہیں بھنے ہوئے گوشت کو اور اگر اس کو ایک آیت سے ملا لو تو بات اور واضح ہو جائے کہ قیامت کے دن کافروں کو جو سزا دی جائے گی کہا گیا تب وہاں کا لفظ استعمال ہو نام گل التی تب تلیدا نار کے ساتھ کا لفظ ہے اس کا مطلب قلب کا وہ حصہ جہاں شدت جذبات پیدا ہوتے ہیں اور قلب کسے کہتے ہیں جہاں سے فہم اور ادراک پیدا ہوتا ہے تو فہم اور ادراک کا مخزن دل ہے اور شدت جذبات کا مخزن اور منبع سر چشمہ فواب ہے اور جہاں خواہشات نفسانیہ پیدا ہوتی ہے اس کو نفس کہتے ہیں جہاں سے خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو یہ فرق ہے صدر فواد قلب اور نفس میں تبارک و تعالی نے یہ چیز ایسی بنائی ہے کہ اس چیز کا تعلق اسلام کے ہر بڑے رکن سے غور کریں ایک تعلق تو اس کا لا الہ الا اللہ سے اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق یہی کرتا ہے وعن ابي هريره رضي الله इस तरह انه قال قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه فقال لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك فقال لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك حدیسا کی حضرت ابو ہریرا کہتے کہ میں نے نبی کریم وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش کون سے خوش نصیب کو ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرا مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تمہارے علاوہ کوئی نہیں کرے گا اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ حدیث پر تمہاری حرص بہت زیادہ ہے تم یہ سوال کرو گے تو جان لو کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق میری شفاعت کے دائرے میں آنے والا خوش نصیب وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالص من قلب ہی اپنے دل کو خالص کر کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا محل قلب ہے معلوم ہے پروف کرتا ہوں حدیث اس طرح ہے وعن ابي هريره رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه وعرضه رواه مسلم في كتاب البر والصلة والعلم حضرت ابو رہا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے حضر مت کرو نجش مت کرو اور ایک دوسرے سے بخص مت رکھو ایک دوسرے سے دشمنی مت رکھو اور اپنے ایک بھائی کے سودے پر جب تک ختم نہ ہو جائے تم سودے کے لیے آگے مت بڑھو سب مومن بھائی بھائی بن جاؤ اور مومن مسلم مسلم کا بھائی ہے تو دیکھو کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہ کرے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو رسوا نہ کرے کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تحقیر نہ کرے تکوا ہاں ہونا تکوا یہاں ہے اور آپ نے اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکوا کا محل کا قلب ہے اور یہ روزوں کا مقصد ہے تو روزے کا تعلق جو تیسرا رکن ہے اسلام کا اس کا تعلق بھی سے ہے آگے بڑھے حج حج کے باپ میں سورہ حج کے اندر اللہ تبارک نے فرمایا اللہ مطالعہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے جیسے قرآن یہ ہے اس کا احترام کرنا اس کی تعظیم کرنا یہ دلوں کے تقوا کی دلیل ہے جو آدمی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے ایک نقطہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آدمی حجر اسود سے طواف کا آغاز کرتا ہے اس طرح کہ بائیں سائڈ جس طرف قلب ہے اس کو حجر اسود کی طرف خادا کی طرف کرنا پڑتا ہے گھومنا پڑتا ہے اگر حجر اسود یہاں ہے تو آپ طواف کے ہاتھ سے شروع کریں گے جب طواف کہ آدمی کا داہنا سائڈ تابا کی طرف ہو لیکن ایسا نہیں کیا گیا بلکہ حکم یہ ہے کہ آدمی اپنا پایا سائڈ تابا کی طرف رکھے کہ کعبے کی طرف سے جو روحانی اور نورانی شعائیں نکل رہی ہے وہ انسانی قلب کے اندر داخل ہو جائے اس کا تعلق بھی بہت گہرا ہے قلب کے ساتھ <coughs> آگے بڑھیں علم کتنی اہم چیز ہے علم کے بغیر لا الہ الا اللہ بھی معتبر نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں علماء ہی ڈرتے کیا مطلب یہ جو کسی مدرسے سے فارغ ہو جاتے ہیں وہی خالی مراد ہے علماء سے نہیں ہر جاننے والا مراد ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے درباری دست بستہ کھڑے ہیں بادشاہ تخت پر جلوہ فروز ہے کوئی بدو آتا ہے کھاتی آتا ہے کسی کھیلے سے کسی گاؤں سے کسی تریے سے اب اگر اسے اس بات کا علم نہ ہو کہ بادشاہ کہ خوف سے پہلے علم ضروری ہے علم ضروری ہے یہ مطلب اللہ تبارک ہی ہیں میں نے دیکھا کہ بالکل عورتیں کہ جنہوں نے کچھ بھی تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی ہے اللہ تبارک و سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں اور بہت ساری وہ لڑکیاں جو کسی جامعات سے فارغ ہوتی ہے ان لڑکیوں کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس وجہ سے کہ وہ بے علم ہے اس کے ہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ایک علم ہے کہ اس نے جہنم بنائی ہے اس نے جنت بنائی ہے حضرت کی ہوتی ہے تب آدمی مال نکالتا ہے کنجوس کس کو بولتے جس کا دل سکڑا ہوا ہو نہیں دینا ہے ایک پائی نہیں جانا اس کا دل سکڑا ہوا ہو دل کے اندر کشادگی ہونا ہے ہاتھ کے اندر کشادگی ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کے بارے میں بتایا گیا کہ یوں تو آپ بہت زیادہ خیرات کیا کرتے رہے اور ایک بات اور بتا دوں کہ نبی کے اوپر کبھی زکات واجب نہیں ہوئی نبی نے کبھی زکات دی ہی نہیں مال بچتا ہی نہیں تھا دیں گے کیا آیا اور اللہ کے راستے میں دے دیا اللہ اکبر یہ ہمارے رسول کا تھا ہمارے رسول کا یہ وطیرہ تھا شیوا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ زکات کا مقصد بھی تطہیر قلب اور تطہیر مال ہے مال پاک ہو جاتا ہے آدمی کا دل پاک ہو جاتا ہے عید کے بعد اب آئے گی قربانی تو ہر آدمی جانتا ہے خون کہاں چلا گیا زمین میں خون تو زمین نے پی لیا گوشت کہاں چلا گیا آدمی کے پیٹ سے ہو کر کھیت تک پہنچ گیا اللہ کو کیا پہنچا خون بھی نہیں پہنچا گوشت بھی نہیں پہنچا بالکل صحیح بار بتا دیں خون تو زمین پی گئی اسلام کا کون سا ایسا اہم شعبہ ہے جس کا تعلق قلب سے نہ ہو تو گویا ہر چیز کا مدار قلب ہی ٹھہرا پورا اسلام قلب کے ارد گرد گھومتا ہے اور جانتے ہیں شیطان دھاوا کہاں بولتا ہے تو بچے سے پوچھے تو بتا دے گا کہ سب سے پہلے راجدھانی کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے راجدھانی سینٹر قبضے میں آ جاتا ہے تو پورا ملک قبضے میں آ جاتا ہے ایسا ہوتا ہے سینٹر پر آپ حملہ کرتا ہے ایسے ہی شیطان کہیں اور حملہ نہیں کرتا ڈائریکٹ سینٹر کے اوپر حملہ کرتا ہے کہ سینٹر قبضے میں آتا ہے جو بدر انسانی کا مرکز ہے مرکز ہاتھ میں آ جائے تو پورا کا پورا بدر انسانی ہاتھ میں آ جائے گا ہاتھ میرے لیے کام کریں گے پیر میرے لیے کام کریں گے آنکھیں میرے لیے کام کریں گے زبان میرے لیے کام کرے گی کان میرے لیے کام کریں گے پیر میرے لیے کام کریں گے لہٰذا تعالیٰ نے یہی بات فرمائی آج تکریمہ دیکھیے جب شیطان ان کو چھوتا ہے شیطان نہیں چھوتا شیطان کا تائف چھوتا ہے یہ تائف کیا ہوتا ہے عربی کے ایک معمولی طالب علم سے پوچھو تو بتائے گا کہ تائف ہمارے گھومنے والا وسوسے کو اللہ نے کہا تائف کہا تائف کا گھومنے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنے وسوسے کو اندر بھیجتا ہے اور پھر یہ وسوسے شیطانی جس کو اللہ نے طائب کہا ہے طائب پر گھومنے والا یہ قلب کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے اور کہیں دیوار یقین کے اندر رکھنا نظر آ جائے کوئی سوراخ نظر آ جائے تو ڈائریکٹ اسی سوراخ سے پھٹ جاتا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے شیطان کا تائف تائف ہمارے گھومنے والا گویا کہ یہ دیوار یقین کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے دل کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے کہیں کوئی سوراخ نظر آ جائے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھر دل کے اوپر جب اس کا قبضہ ہوتا ہے تو پھر پورے پتے پر قبضہ کر لیتا ہے بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی جاندار آیت ارشاد فرمائی ہے ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف اب اس کے اسرار بیان کروں تو بہت دیر لگ جائے گی مس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹچ کرنا یعنی قابض نہیں ہو پاتا کہا وارد نہیں کہا کہا فیضا نہیں کہا کہا کہا یا نہیں اسرار ہے کبھی انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے اسرار کروں گا کہ یہ اسرار کیا ہے ایک ایک لفظ کے اور قیامت کے دن بھی فیصلہ کس کے اوپر ہوگا صرف دل کے اوپر یوم سلیم سے مراد سالم دل نفاق سے سالم شرکیات سے سالم بدعات سے سالم یہ تمام کی تمام چیزیں اگر اس کے قلب میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا فیصلہ کرے گا گویا جنت کا فیصلہ بھی قلب کے اوپر ہی ٹھہرا ہے قلب سلیم کے اوپر ٹھہرا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آدمی کے دو دل نہیں بنائے سورہ حضاب کے اندر فرمایا ما اللہ تعالیٰ دیتا تو اس کا مطلب یہ ایک میں شیطان کی محبت رکھ لو ایک میں رحمان کی محبت لو ایسا نہیں ہوتا متضاد خیال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه غالباً حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث سمجھنے کا جو انداز عطا فرمایا تھا جو فہم عطا فرمایا تھا ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید حضرت علامہ ابن قیم کو یہ بہت کم لوگوں کو ملا ہے حضرت فرما فرمایا کہ دل تین مکانوں کی طرح ہے دل کی مثال تین مکانوں کی طرح ہے پہلا مکان جو بالکل خالی اور ویران پڑا ہو اس کے اندر کچھ نہ ہو اور ایک مکان ایسا ہوتا ہے شاہی خزانے کا مکان جہاں شاہی جواہرات رکھے جاتے ہیں شاہی خزانے رکھے جاتے ہیں اور تیسرا مکان وہ ہوتا ہے عام آدمی کا کہ اس کے اندر اس کے بھی زیورات ہوتے ہیں گھر کے لیکن شاہی خزانے سے کم ہی حیثیت کے ہوتے ہیں ویران ہے یہ کن لوگوں کا دل ہے یہ کافروں اور منافقوں کا دل ہے بالکل خالی پڑا ہے شیطان اس دل کے اندر نہیں جاتا اس لیے دیکھتا ہے کچھ ہے نہیں ہے تو کیا جائے گا لینے کے لیے یہاں تو لے کے دینے پڑ جائیں گے ایک چور جو ہے رات میں چوری کرنے کے لیے ایک گھر میں گھسا دروازہ کھولنے کے بعد اندر جب داخل ہوا تو ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ گھر میں دو ہی افراد بڈی ادھر سو رہی ہے اور بڈھا بازو میں سو رہا ہے دو کھاٹ کے اوپر دونوں سو رہے ہیں غربت کا عالم یہ ہے کہ بدن پر چادر بھی نہیں اس نے سوچا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہیں مال وال دبا رکھا ہو تھوڑا تفتیش کر لیتا ہوں بوجھ جو اس کے پاس تھا چادر کا وہ چارپائی کے پاس رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد پورے گھر میں ڈھونڈتا ہے تو کچھ نہیں ملتا اپنا سر پیٹ لیتا ہے کہاں میں گھسایا پوری رات برباد ہو گئی خالی مکان میں گھسایا چلو کہیں اور قسمت آزمائی کرتے تو چادر اٹھا لیتے ہیں اور دروازے سے نکل جاتے ہیں اب جب آتا ہے دیکھتا ہے تو آج چادر ہی نہیں ہے وہ دیکھتا چادر کدھر گئی دیکھا تو وہ بڑھیا چادر پیچھے پیچھے چلی کہ شاید مجھے چھوڑ کر کے کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے لیکن جب دیکھا کہ آپ جنت الوقی میں چلے گئے تو واپس آئیں فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے پاس میں جب سونے لگے تو بدن کے اندر جو امتیاز تھا اس سے آپ نے محسوس کر لیا کہ یہ میرے پیچھے گئی تھی آپ نے بتایا کیا ہے اللہ کا کیا جا رہی ہے نا مطلب پیچھے گئی تھی تو تیرا شیطان تیرے اوپر غالب آ گیا تھا اللہ کے رسول آپ کا شیطان وہ کیسا شانے آیا میرا شیطان اسلام لے آیا ہے تو کہ انبیاء کا جو قلب ہوتا ہے وہ ایمان سے اس قدر معمول ہوتا ہے کہ شیطان کا تو وہاں گزر نہیں وہ اس مکان کی طرح کا شاہی خزانے ہو کہ وہاں محافظین کا زبردست پہرا رہتا ہے کہ اگر کوئی چور چور جائے تو محافظین سے فوراً شوٹ کر دے تیسرا دل یہ عام مسلمانوں کا دل ہے جہاں ایمان ہوتا ہے نیکیاں ہوتی ہیں شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لاؤ تھوڑا سا نکال لوں لاؤ تھوڑا سا نکال لوں ساری کوششیں اب آدمی اپنے دلوں کے اندر خواہش خواہشات نفسانی پیدا کر لے غلط احساسات پیدا کر لے پارٹی عقائد پیدا کر لے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے دشمن خود ہی آپ کے ہتھیار دے رہا ہے کہ یہ ہتھیار اور لوگوں پر حملہ کر آپ آئے مجھے مار اب پارٹی خواہشات دل کے اندر پیدا ہوتے شیطان کو تو جگہ ملی جاتی ہے کہ ارے اس کے دل کے اندر باتیں خواہشات اٹھ رہے ہیں لا تبدیلی کا ہتھیار اسی کے اوپر آتے ہیں تو بہت سارے بے روکو ایسے ہیں جو ہتھیار کو شیطان کو دیتے ہیں آخری بات میں ضرور کہوں گا کل جو والدین کے ساتھ حسن سلوک پر جو بیان ہوا اس میں ایک نقطہ بیان کرنا بھول گیا تھا احدہما کا تو نقطہ بیان کیا تھا لیکن پانچ جو احکامات ہیں دو احکام سلبی ہیں اور تین احکام ایجادی ہے فلاں تب وہ تنہا نما یہ دو سلبی احکامات ہیں کیا دل میں بیزاری کا اظہار نہ ہو اس کا قلب سے ہے فلا تک اللہ اس سے پہلے والا تنہروں بعد میں یہ قلب کے اوپر ایک سرسری بیان تھا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کے توفیق عطا فرمایا خدا منانے کے لیے ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم